انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ان اللہ زینہ کالو رب و مستقام آپ نے فرمایا بہتوں نے تو رب و نلّ کہنے کے باوجود بھی کفر کیا سنو جو اپنے ایمان پر آخر وقت تک قائم رہ کر مرا وہ استقامت کا راستہ اختیار کرنے والوں میں سے ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچاس یہ حدیث ضعیف ہے